اس وقت سلیم رضا صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں آپ فلمی دنیا کے ایک نامور اور مقبول فنکار ہیں لاتعداد فلموں میں پلے بیک بھی دے چکے ہیں اور بیشتر گانے عوام میں بہت مقبول ہیں آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں تو محترم یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی موسیقی کی دنیا فلم کے گانوں ہی سے شروع کی تھی یا آپ نے کہیں اور بھی پہلے گایا ہے میں نے سب سے پہلے جی ریڈیو پہ گایا تھا لاہور ریڈیو اسٹیشن سے جی۔ اور وہاں جانا یوں نصیب ہوا جی کہ میں ایک چھوٹی سی ایک فنکشن تھا جی۔ دوستوں کا اچھا۔ اس میں میں گا رہا تھا جی۔ تو ایک ریڈیو آفیسر تشریف لائے مجھے نام تو یاد نہیں ان کا بہرحال انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں ریڈیو پہ آؤں اور پروگرام کروں اس طریقے سے مجھے ریڈیو پہ کام ملا جی اچھا تو اس کے بعد پھر آپ نے ریڈیو پہ گانا جاری رکھا یا پھر آپ ایک دم ہی فلموں میں چلے گئے ریڈیو پہ میں اس کے بعد جی کچھ چھ مہینے تک گاتا رہا جی۔ پھر اس کے بعد میوزک ڈائریکٹر نے بڑی مہربانی کی جی۔ اور مجھے بڑے موقع دیے میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا اچھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا ریڈیو پہ آنے کے لیے جی۔ میں بہت زیادہ مصروف تھا فلم میں اچھا۔ تو اس عرصے میں پھر میں ریڈیو پہ نہیں گیا اچھا تو یعنی اس دوران میں آپ نے فلموں ہی میں پلے بیک جی ہاں اچھا تو تقریباً کتنے عرصے سے آپ فلموں میں پلے بیک دے رہے ہیں کچھ اندازہ ہے آپ کو میرا خیال ہے جی کہ انیس سو چون سے اچھا میں حساب میں تو بہت کم سو <laughs> سمجھیے کہ دس سو چودہ سال ہو گئے جی ہاں اچھا تو اب بھی گاہے گاہے کبھی آپ کو موقع مل جاتا ہے ریڈیو پر گانے کا یا اب بھی آپ اتنی ہی مصروف ہیں نہیں جی اب میں ریڈیو پروگرام باقاعدگی سے کرتا ہوں اچھا تو لاہور سے بھی کرتے ہیں جی ہاں اچھا اور پلے بیک بھی دیتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں آج کل تو میں زیادہ مصروف ہوں جی فلم کا میوزک بنانے میں اچھا۔ میں نے یہ کام ابھی تھوڑی کچھ چند ماہ ہوئے ہی شروع کیا ہے میری ایک پکچر کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کا نام ہے انداز اچھا۔ لاہور ریڈیو اسٹیشن سے تو گانے چلتے ہیں اس کے یہاں جی ہاں۔ پتہ نہیں بھی پہنچے یا نہیں جی ہاں، بہرحال آ گے جی ہاں۔ ضرور اور اور بھی کچھ پکچریں ہیں اچھا تو یعنی اب آپ نے گانا فی الحال تب کر کے اور پلے بیک موسیقی دینی شروع کر دی موسیقی تو شروع کی ہے جی لیکن گانا ترک نہیں کیا <laughs> جی ہاں یعنی گانے سے بھی آپ کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ پلے بیک موسیقی دینے جی ہاں تو یہ پوچھ سکتی ہوں میں کہ کیوں آپ نے پلے بیک موسیقی دینی شروع کر دی گاتے گاتے ویسے شروع سے ہی میرا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا جی کہ میں میوزک ڈائریکٹر بنوں گا اچھا اور میوزک ڈائریکشن جو ہے وہ پلے بیک سنگر کی یعنی نیکسٹ جو ترقی کرتا ہے وہ تو اس کا اگلا سٹیپ جی ہاں یعنی اس کے گانے کو ابھارنے کے لیے اچھے میوزک ڈائریکٹر کی ضرورت ہے جی، کسی سنگر جی۔ کی جی اچھا تو یعنی یہ آپ نے محسوس کیا جی اچھا تو یعنی آپ کو کوئی دقت تو نہیں پیش آتی یہ ڈائریکشن میوزک ڈائریکشن میں کیا آپ نے اس کو سیکھا ہے اس فن کو کچھ بتائیں گے آپ ہاں جی قطن کوئی دقت پیش نہیں آتی جی۔ بے شمار لوگوں سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے جی اچھا۔ کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا ادارہ تو نہیں جو موسیقی سکھائے جی ہاں۔ تو کافی لوگوں کی خدمت کر کے ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے باقی جہاں تک کمپوزیشن کا تعلق ہے وہ یہ ہے جی کہ اس میں کانسنٹریشن جو ہے انسان کے دماغ کی جی ہاں۔ اس کا دخل ہے سارا اچھا۔ اور دماغی کام ہے یہ جی ہاں یعنی آپ کو شوق بھی ہے اور پھر آپ محنت بھی کرتے ہیں اور وہ یعنی پھر آپ کس لحاظ سے ٹیونز بناتے ہیں یہ کریشن ہے جی ساری ہم اسے یعنی آمد کہہ سکتے ہیں جی ہاں جیسے شاعری میں جی ہاں اچھا جی تو یعنی آپ آرٹسٹ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کمپوز کرتے ہیں جی ہاں کہ کون سا سنگر ہے جی۔ وہ مطلب میں نے ایک ٹیون کمپوز کی جی۔ تو مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا آرٹسٹ کون سا سنگر ہے جو اسے بہتر گائے گا جی اچھا ہاں، ایک میں بات پوچھنا چاہتی تھی یہ کہ بتائیے کہ جب آپ لوگ گاتے ہیں یعنی جو فلم میں میوزک دیتے ہیں اور ویسے بھی تو کیا آپ آواز کھول کے گاتے ہیں بڑی آواز سے یا آواز کو دبا کر گاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی گانے کی کنسٹرکشن پہ کہ جی۔ کس شکل کا گانا ہے اچھا۔ بعض گانے ایسے ہوتے ہیں جس میں آواز ہلکا کر کے گاتے ہیں ہم لوگ جی۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں پورے آواز سے گانا پڑتا ہے اچھا تو <clears throat> کون سا گانا ہے جس میں آپ نے آواز کھول کے گایا مثال کے طور پہ میں اپنا ایک گانا بتاتا ہوں آپ کو غالباً لگن پکچر کا تھا وہ اچھا۔ جلتی رہے ہمیشہ تیرے پیار کے دربار جی ہاں، بڑا وہ تو کچھ کلاسیکل جی ہاں جی ہاں اچھا۔ وہ راگ پوریا ایک ہے جی, جی۔ وہ اس شکل میں ہے اچھا۔ تو اس گانے کو ہلکے آواز سے نہیں گایا جا سکتا جی ہاں تو کیونکہ وہ کلاسیکی انگ میں بنا ہوا اس لیے اس کو آہستہ آواز سے گانا ہاں غلط بات غلط ہے ہاں جی۔, جی ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلاسیکل سنگرز ہیں وہ آواز کھول کے گاتے ہیں ہاں جی اچھا تو پھر جو باقی لائٹ میوزک کے گانے ہوتے ہیں جیسے گیت ہوئے فلمیں تو یہ آپ آواز دبا کے گاتے ہیں مثال کے طور پہ فلم ازرا کا گانا ہے میرا آپ نے ضرور سنا ہوگا جانے بہارا جی ہاں بہت خوبصورت اب وہ کمپوزیشن جو وہ ہلکی ہے لائٹ قسم کی ہے اچھا اور اس میں فاسٹ موومنٹ ہے جی تو اسے ہلکے آواز سے گانا پڑتا ہے ایسے گانے کو جی ہاں اچھا آپ کو یعنی کوئی دقت تو محسوس نہیں ہوتی ہے نہیں جی اس چیز کی پریکٹس کرتا ہے آرٹسٹ جی ہاں اور یعنی یہ بھی ہے کہ گلے میں گنجائش ہونی چاہیے جی ہاں آواز پہ آپ کو پورا عبور ہو کنٹرول ہو جی،, جی تو آپ آسانی سے کھول کے بھی گا سکتے ہیں اور آواز دبا کر اچھا اچھا یہ بھی بتائیں گے آپ کہ آپ کو گانے کا شوق کیسے ہو گیا یہ سوال بڑا اچھا کیا آپ نے لیکن میں اس کا جواب مجھے نہیں کچھ سوچ رہا اچھا۔ میرا خیال ہے کہ بچپن سے ہی مجھے شوق ہے گانے کا اور جی۔ کیسے شوق ہوا یہ میں بتا نہیں سکتا بتا سکتے جب آنکھ کھلی تو گانا ہی تھا سامنے <laughs> ویسے میرے خاندان میں یہ کام کسی نے نہیں کیا اچھا۔ پہلے کبھی یہ تو یعنی نہیں کہاں سے انسپیریشن ملی مجھے اور میں نے ہاں، خدا داد چیز بھی جی۔ ہوتی ہے اور اللہ میاں نے آپ کو اتنی اچھی آواز دی ہے بہت بہت شکریہ تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین آپ سے مل کے بہت خوش ہوئے ہوں گے پھر اب ہمیں اجازت دیجیے آئندہ بھی پھر آپ سے ملیں گے خدا حافظ خدا حافظ